سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی سانپوں کو قتل کر دو اور خصوصاً دو سفید لکیروں والے اور دم بریدہ کو کیونکہ یہ حمل گرا دیتے ہیں اور بسارت زائل کر دیتے ہیں سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو بھی سام ملتا وہ اسے مار ڈالتے ایک بار ابو بن عبد المنظر یا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک سام کا پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا لمبی مدت سے گھروں میں رہنے والے سامپوں کو فوری طور پر مار دینے سے منع کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچیس